پلیٹ کو اپنے لیے انڈین لے یعنی پہلی بیوی کی تلا کا مطالبہ کیے بغیر نکاح کر لینا چاہیے بات یہی ہے کہ جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے وہی اس کا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو بیالیس